کہاں میں نے جاں ٹھہرو کہاں لشکر نکلتا ہے کہاں اب مان کر بھی دو کہاں نہ دل پگھلتا ہے کہاں میں نے جاں ٹھہرو کہاں لشکر نکلتا ہے کہاں اب مان کر بھی دو کہاں نہ دل پگھلتا ہے بس ایک وعدہ نبانا ہے بس ایک وعدہ نبانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے کہا لازم ہے کیا جانا کہاں قرآن بلاتا ہے کہاں ٹھہرو چلے جانا کہاں طوفان آتا ہے کہا لازم ہے کیا جانا کہاں قرآن بلاتا ہے کہاں ٹھہرو چلے جانا کہاں طوفان طوفان آتا ہے سفینے کو بچانا ہے سفینے کو بچانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے کہاں اتنے نغم جھیلو کہاں آرام واہ ہوگا کہا کچھ دیر دم لے لو کہاں یہ کام واہ ہوگا کہاں اتنے نغم جے لو کہاں آرام واہ ہوگا کہاں کچھ دیر دم لے لو کہاں یہ کام واہ ہوگا وہی موسم سہانا ہے وہی موسم سہانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے کہاں نہ چین نہ راحت کہاں امت بھی ہے ایسی کہاں نہ چین نہ راحت کہاں امت بھی ہے ایسی کہاں یہ فقر کی حالت کہاں ہاں نبی جیسی کہاں نہ چین نہ راحت کہاں امت بھی ہے ایسی کہاں یہ فقر کی حالت کہاں ہاں نبی جیسی یہ وقتی آشیانہ ہے وقتی آشیا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے کہا فرض کفایا ہے کہاں کس نے نبایا ہے کہا مسئلہ پر آیا ہے کہا دشمن سرایا ہے کہاں فرض کفایا ہے کہاں کس نے نبایا ہے کہا مسئلہ پر آیا ہے کہاں دشمن سرایا ہے تبو کیسا زمانہ ہے تبو کیسا زمانہ ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے کہا ماں باپ کو دیکھو کہا حق رب کا زیادہ ہے کہا خوشیاں انہیں بھی دو کہا یہی ارادہ ہے کہا ماں باپ کو دیکھو کہا حق رب کا زیادہ ہے کہا خوشیاں انہیں بھی دو کہا یہی ارادہ ہے انہیں رتبہ دلانا ہے انہیں رتبہ دلانا مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے مجھے فردوس جانا ہے کہاں تم بے اما ہوگے کہاں رب کا سہارا ہے کہاں بے خان ماں ہوگے کہاں وا ہمارا کہا تم بے اما ہو گے کہا رب کا سہارا ہے کہا بے خان ماں ہو گے کہا واگر ہمارا ہے اسے بسانا ہے اسے اب جا بسانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے مجھے پھر دوست جانا ہے